یوم بدر کا وظیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن لڑتا رہا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تاکہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے یا حیو یا قیوم اور مزید کچھ نہیں فرما رہے تھے پھر میں قتال میں لوٹ آیا پھر واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہی فرما رہے تھے یا حیو یا قیوم اسی طرح میں آتا جاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اسی میں مشغول رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا فرما دی